جناب عطا بن ابی نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن زبیر کے دور خلافت میں جمعہ اور عید فطر ایک ہی دن آ گئے تو انہوں نے کہا دو عیدیں ایک ہی دن میں اکٹھی ہو گئی ہیں پھر انہوں نے ان دونوں کو جمع کر دیا اور پہلے پہر دو رکاتے پڑھائیں اس پر کچھ اضافہ نہ کیا حتیٰ کہ اثر پڑھی سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار بہتر